بل صاحب تقیق کر رہے تھے سن رہے تھے آپ کس کس کو روئے مولانا تم تو پورے لوگوں کو ایک کرنا چاہتے ہو ہنفی شافی مالکی ہمبلی سب کو یہاں تو اپنے ہی لوگ اپنوں کو ایک نہیں کر رہے ہیں بڑا جی معاملہ کس کس کو رو گیا مولانا جلال الدین صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کیا بائی کاٹ کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے بائی کاٹ کرنا یہ فلاں کا بائی کاٹ کیوں کر رہے ہو بھائی کس کا بائی کاٹ کر رہے ہو میرے پاس تو کوئی نوٹس نہیں آیا آپ کا میرے پاس تو کوئی خبر کس کا میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بائی کاٹ کا لفظ ہے کیا یہ بائی کاٹ تو مسلمان کی شان نہیں ہے مولانا حدیث پڑھ رہے تھے کہتے نہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں بھاگتے ہیں ان کو ایسے سمجھاؤ کہ boycott social boycott محمد الرسول اللہ کا ابو اور ابو نے کیا تھا بائی کاٹ کرنا کافیوں کا کام ہے مومنوں کا نہیں اس طریقے سے کہو اس طریقے سے یہ لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں بھاگنے والے ان کو ایسے سمجھاؤ جو بائیکاٹ کرتا ہے نا وہ کافروں کی فہرست میں داخل ہوتا ہے بائی کاٹ کرنا کافروں کا کام ہے تین سال تک شیب ابھی طالب کی گھاٹی میں کس کا بائی کاٹ کیا تھا محمد رسول اللہ نمک نہیں جائے گا پانی نہیں جائے گا مرچ نہیں جائے گی کچھ نہیں جائے گا چمڑے کے موزوں کو بھگو بھگو کر اس کو نچوڑ نچوڑ کر پانی پیا گھاس اور پتے کھا کھا کر تین سال تک آپ قید میں رہے شیب ابھی ابھی طالب کی گھاٹی کے اندر آپ بائی کاٹ کس کا کر رہے ہیں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ابھی کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو کسی بھی قرآن و حدیث کے بولنے والے کا بائیکاٹ کر سکے میرے بھائیوں میں بہت بڑا چیلنج دے کے جا رہا ہوں ابھی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو کسی بھی قرآن و حدیث کا میسج اور پیغام دینے والے کا بائیکاٹ کر سکے حق کو سورج چھپا تو سکتا ہے لیکن سورج جب نکلے گا تو وہ اپنی شعائیں پھر بدلیوں پر بھی ڈالتا ہے سورج کو بدلیاں چھپا نہیں سکتی ہیں میرے بھائیوں وہ اپنے حسن کے ساتھ اور اپنی خوبصورتی کے ساتھ اور اپنے پورے زور و شور کے ساتھ چمکتا ہے حق حق حق ہے ہے اس لیے کہ وہ اور محمد الرسول اللہ شیب ابھی طالب کی گھاٹی میں بائیکاٹ بائیکاٹ محسوس کرنے کے بعد اور کا کو جھیلنے کے بعد بھی جب چمکے جب چمکے تو انہی میں سے لوگ ٹوٹے انہی میں سے لوگ آئے اور انہی میں سے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور انہی میں سے لوگوں نے محمد الرسول اللہ کی مدد بھی کی ہے میرے بھائیوں میرا کوئی مخالف نہیں ہے اور ہم کیوں کس سے لڑیں ہم تو قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں اور کل کے بھی پیغام میں میں نے یہی بات کہی تھی بائی کاٹ کرنا ہے تو ان کا کرو جو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کے جہیز دے رہے ہیں دو دو لاکھ روپے کے جہیز دکھا دکھا کے دے رہے ہیں ان کا بائی کاٹ کرو جو کھانے کے اندر کتا سسٹم چلا رہے ہیں کل میں نے کہا تھا کھڑے ہو کے جو کھا رہے ہیں ان کا بائی کاٹ کرو جو ویڈیو کیمرہ بنا رہے دولہا ہار لٹکا ہے دولہا کے نیچا تک دیکھ رہے ہیں آپ ہار لٹکا ہے اور دلہن کو کہہ دیا ذرا گھونگڑ کھولنا دلہا کا فوٹو تو ویڈیو میں لے رہے ہیں ہار لٹکا کر اور دلہن سے کہہ رہے ہیں ذرا چہرہ کھولنا اس کا بھی پھر ان کا بائی کاٹ کرو جہاں ملا مولوی سب سے پہلے پہنچ کے کہتا تو نے نکاح قبول کیا ان کا کاٹ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کا بائی کاٹ کرو ہم تم سے ہاتھ ملاتے ہیں ان کا بائی کاٹ کرو ان غریب لڑکیوں پر ترس کھاؤ اور بغیر جہیز کے شادیاں ان کی کراؤ اگر آپ ذمہ دار ہیں اگر آپ اگر آپ کوئی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کو لوگوں نے اگر کچھ عہدہ دیا ہے تو آپ اٹھو بیت المال قائم کرو غریب لڑکیوں کی شادی کرانے کے لیے آپ بیت المال قائم کرو یتیم بچوں کی کفالت کے لیے آپ اٹھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں میرے بھائیوں اس کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں اور مولانا وسی الدین صاحب بیٹھے ہیں میں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ اٹھو غریب لڑکیوں کے لیے غریب اور یتیم بچوں کے لیے پورے ہندوستان کے اندر ہم تمہارے ساتھ چل کے ان یتیموں کے لیے اور ان بیواؤں کے لیے بھیک مانگنے کے لیے ہم تیار ہیں اٹھو خلوص تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے اٹھو للہیت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے آؤ میرے بھائیوں بائیکاٹ کرو ہم یہی کہتے ہیں دین کے لیے بائیکاٹ کرو بائیکاٹ کرو اسلام کے لیے بائیکاٹ کرو دوست بناؤ تو اللہ کے لیے دشمن بناؤ تو اللہ کے لیے بائیکاٹ ہو تو اللہ کے لیے ہاں کس کا ان کا جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں ان کا نہ کرو جو قرآن و حدیث کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کا کرو آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں میرے بھائیو ایمانداری سے بتانا کہ آج کا یہ ماحول کیا ہم لوگوں کو جدا جدا رہنے کا ہے سچ بتائیے آج ایک صدام کو مارا گیا ہے پھانسی دی گئی ہے کل احمدی نژاد کا بھی نمبر آ سکتا ہے کل میرے بھائیوں پرسوں کویت کا بھی کہ وزیر اعظم کا بھی آ سکتا ہے پھر سعودیہ کا بھی نمبر آ سکتا ہے اور ہمارے پرویز مشرف صاحب بھی دھوکے میں نہ رہے یہ حکومت امریکہ ایسی حکومت رہی ہے کہ جس نے کبھی زندگی پر تو میں کسی کو با وفا نہیں سمجھا سب کے ساتھ بے وفائی کی ہے کل ان کا بھی نمبر آ سکتا ہے اس لیے سب سے پہلے اس فتنے کو کچھ لو اور ایسے کام کریے عقل مندی اور ہوش مندی کے ساتھ علم کی روشنی میں اور ہر میدان میں آپ چھا جائیے تاکہ امریکہ کو موقع نہ ملے ہماری اور آپ کی نہ اتفاقی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا آپ کو معلوم ہے ابو داود شریف کتاب الجہاد کی روایت اٹھاؤ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے خطبہ سن رہا ہے اللہ کے نبی کا تقریر اثر کے بعد یا زہر کے بعد اللہ کے نبی کچھ بولنے لگے اس کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی ایمان نہیں لائی تھی اس کی بیوی لیکن وہ نبی کو کبھی کبھی گالی دے دیتی تھی الٹا سیدھا بول دیتی تھی اس کا شوہر مسلمان تھا وہ اپنے نبی اکرم کا خطبہ سننے لگا واض و نصیحت سننے لگا اس کو تھوڑی سی دیر ہو گئی گھر پہنچنے میں واض و نصیحت کے سننے میں وہ آیا ابو داود کتاب الجہاد کی روایت وہ جیسے ہی گھر پہ گیا دروازہ کھٹکھایا بیوی نے دروازہ کھولا بیوی نے کہا کہاں تھے اب تک کہاں تھے اب تک کہا کہ میں مسجد میں تھا مسجد میں تھے کیا اسی محمد کی بکواس سن رہے تھے بی بی بولی کیا اسی محمد کی بکواس سن رہے تھے جس نے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے بی بی کو شوہر سے شوہر کو بیوی بی سے جدا کر دیا اس آدمی نے آؤ دیکھا نتا نبی اکرم کی شان میں یہ گستاخی والے جملے اس کو پسند نہ آئے اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی کہتا ہے وہ وہ خود بیان کرتا ہے لیبنان اللہ کے نبی میری اس بیوی سے میرے دو بچے تھے مثل اللولوین دونوں موتی کی طرح تھے کھیلتے تھے کودتے تھے میرے دو بچے تھے اور تیسرا بچہ میری بیوی کے پیٹ کے اندر تھا میری بیوی ام میں بلک تھی لیکن جب اس نے یہ جملے پیش کیے کیا محمد کی بکواس سن رہے تھے جس نے باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا اللہ کے نبی میری نظر جیسی پڑی زمین کے اوپر اونٹ کو نہر کرنے والا کھنجر پڑا ہوا تھا میں نے اسی کھنجر کو اٹھایا اور میں نے تیزی کے ساتھ اپنی بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیا اپنی بیوی کے پیٹ کو چاک کر دیا میرا وہ بچہ جو میری بیوی تھا وہ لتھڑ گیا اور خون میں سن گیا اور چشم زدن کے اندر اس کی روح پر باز ہو گئی میری بیوی بھی تو طلب کے مر گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی سے کوئی قصاص نہ لیا جائے گا اس آدمی سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا اس لیے کہ اس آدمی نے جو قتل کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی لہذا جو بھی محمد کو گالی دے یا محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اس کو یہی سزا دی جائے گی کہ اس کو اس دنیا ہمیں زندہ نہیں رکھا جائے گا ہم یہ بات میڈیا والوں کے سامنے کہہ دینا چاہتے ہیں ہمارے جذبات کا امتحان نہ لو ہمارے صبر کا امتحان نہ لو سن لو ساری چیزیں ہم برداشت کر سکتے ہیں لوکل ٹرینوں کے اندر اگر بم دھماکے ہو تم ہم پر ٹاٹا چلاؤ پوڈا چلاؤ اور ہم داری والوں کو بلا کسی بلا کسی ثبوت کے گرفتار کر لو ہم اس میں بھی صبر آزما پہلو اپنائیں گے ہم اس تکلیف کو بھی برداشت کر لیں گے ٹاٹا چلاؤ اس کو بھی برداشت کر لیں گے پوٹا چلاؤ اس کو بھی برداشت کر لیں گے ہم تمہاری طرف سے دی ہوئی سارے مظالم کو سہنے کے لیے تیار ہیں لیکن میرے نبی پر میرے رسول پر اگر آج آئی اور کسی نے ان کو گالی دیا برے جملے کیے مسلمان کا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اور ہم یہ بات ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں کسی خاص مسلک کی طرف سے نہیں مسلمان کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے اپنی جان دے بھی سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارے صبر کا امتحان نہ لو بات جب نبی کی آئے گی بات جب رسول کی آئے گی تو اس کو برداشت نہیں اپنی بیوی کو قتل کر دیا لیپ نان لی منہا ابنان اس سے دو بچے تھے میرے مس لولو موتی کی طرح تھے کھیل رہے تھے تیسرا بچہ پیڑ میں تھا اس کو بھی بچے کو بھی نہیں دیکھا اور اللہ کے رسول کے پاس مقدمہ آیا آپ نے کہا کوئی انتقام نہیں کوئی بدلہ نہیں اس لیے کہ اس کا کنجر کسی بے قصور پر نہیں اس قصور وار عورت پر اترا ہے جس چلا ہے جس نے مجھے گالی دی جس نے میری شان میں گستاخی کی ہر آدمی کی گستاخی برداشت کی جا سکتی ہے لیکن محمد کی شان میں گستاخی زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہمارے جذبات سے نہ کھیلیں ہمارے بامبے کے اندر وہ معزز شخصیت ہم ان کے ہم ان سے بھی بہت ہی ادب کے ساتھ یہ بنتی کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے ہم مسلمانوں کو قدر کرنے دو ہم آپ کی عزت کرتے ہیں کرنے دو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں کرنے دو لیکن ادب اور احترام کے ساری عادیں ٹوٹ جائیں گی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی آنچ آ گئی اور آپ کو اگر توہین کی نظروں سے دیکھا گیا ہم ادب کرنا جانتے ہیں ہم احترام کرنا جانتے ہیں اس لیے کہ کافروں کا ادب و احترام بھی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے ہمیں کہا ہے کہ تم کسی کو بے وجہ نہ مارو کسی کو بے وجہ قتل نہ کرو تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ جواب میں تمہارے بزرگوں کو برا بھلا نہ کہیں ہم عزت کرنا چاہتے ہیں آپ کی لیکن عزت کروانا سیکھو اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو عزت اور آبرو کی ساری حدیں ہم توڑ دیں گے ہم پھر محمد الرسول اللہ کی ذات اور آپ کی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے ہم کو چاہے شہادت کا جام نوش کرنا پڑے وہ برداشت لیکن محمد کی شان میں گستاخی برداشت تسلیمہ نسرین ہو یہ بیچاری کیا جانے یہ تو بیچاری سمجھ رہی ہے نا اس کے اوپر بھی کسی اور کا ریموٹ کنٹرول ہے ریموٹ کنٹرول ہے ورنہ ایک عورت کی ذات اتنی بڑی کتاب لجا لکھ جائے اور محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کر جائے یہ کہہ رہی ہے ایک مرد کو چار عورت رکھنے کی اجازت دی ہے اسلام نے ایک عورت کو چار مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی لجا میں اس نے کیا لکھا بے شرم نے کیا لکھا بے شرم نے اور ہم نے کلکتہ کے اندر کہا تھا کہ ہاں بھائی برابری ہونی چاہیے لہذا تسلیمہ نسرین کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر دو بچے ہم پیدا کریں تو دو بچے مردوں کو بھی پیدا کرنا چاہیے بہت برابری چاہتی ہے نا تو اپنے شوہر سے کہیں کہ دو بچے پیدا کر کے دکھاؤ اسلام کے حدود کو نہیں توڑو یہ پراکرتک نیم ہے عورت مستعمل عورت مستعملہ ہے مستعمل نہیں ہے مرد مستعمل ہے آپ دیکھ لیجئے عورتوں کی حیثیت آپ اپنی بمبئی کے اندر دیکھ لیجئے کیا ہے آپ دیکھیے کہ وہ اشیاء خرد و نوش کی طرح بیچی اور خریدی جا رہی ہیں آپ دیکھیے ایک ایک عورت یہ ناجائز کام کے دھندے میں پڑی ہوئی ہے اور ایک دن میں بیس بیس پچیس پچیس اور پچاس پچاس مردوں کو بھی وہ سوار کر لیتی ہے اس لیے کہ وہ مستعدلہ ہے وہ مستعمل نہیں ہے وہ ایک آدمی کئی چیزیں استعمال کرتا ہے یہ استعمال ہم کر رہے ہیں کپڑا ہم استعمال کر رہے ہیں مستعمل ایک ہوتا ہے اور اس کے اندر میں بہت سی چیزیں مستعمل جو استعمال کی جاتی ہیں وہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں مستعمل ایک ہوتا ہے اور مستعملہ بہت بہت سی چیزیں اس لیے مرد مستعمل ہے اور مستعملہ کئی ہے یعنی عورتیں کئی ہو سکتی ہیں لیکن عورت عورت ایک اور مرد چار چار یہ صحیح نہیں اب آپ یہ کہو گے نہیں مولی صاحب تو پھر چار ہی کی اجازت کیوں ہے اسلام کے اندر پانچویں عورت کی اجازت کیوں نہیں ہے وہ بھی آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے گا ایک مرد کو چار بیوی رکھنے کی اجازت دی باپ کو کسی کو پانچویں پسند آ جائے تو پانچویں کیوں نہیں پڑے گی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ڈاکٹروں سے پوچھو کہ اگر آپ کی بیوی حاملہ ہو جائے تو تین مہینے تک شروع میں تین مہینے تک آپ اس کے قریب نہ جائیں ورنہ حمل گر سکتا ہے اور لاسٹ کا آخری مہینہ کچھ لوگ ڈاکٹر یہ کہتے حالت حمل میں بیوی کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے کیونکہ کچھ عورتوں کا حمل بالکل نیچے ہوتا ہے کچھ کا اوپر ہوتا ہے اس لیے بچے کی جان کا خطرہ ہے اب آپ یہ بتائیے کہ وہ ہمارے آج کل کے معزز لوگوں کی طرح تو ہے نہیں کہ بیوی ایک ہو سائڈ والی پچاس ہو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام نے کہا دوسری تیسری یہ ہوتا ہے بھائی کوئی آدمی دو روٹی کھاتا ہے کوئی چار آدمی چار روٹی کھاتا ہے کوئی آدمی پانچ روٹی چھ روٹی کسی کی خوراک کم کسی کی زیادہ کوئی آدمی ہفتے میں ایک بار اپنی بیوی سے ملتا ہے کوئی پندرہ دن میں ملتا ہے کوئی بےچارہ جو ہے ہفتے میں دو تین بار ملتا ہے اور کوئی بےچارہ روزانہ ملنا چاہتا ہے یہ ہوتا ہے یہ اللہ تبارک بطالہ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے اب بتائیے پہلی بیوی حاملہ کیا کرے پہلی بیوی حاملہ کیا کرے تین مہینے تک جا نہیں سکتا اب دوسری بیوی ہے تو دوسری سے فائدہ اٹھا رہا ہے اتفاقاً دوسری بھی حاملہ ہو گئی تو تیسری ہے تیسری سے فائدہ اٹھا رہا ہے تیسری بھی حاملہ ہو گئی تو چوتھی ہے اب آپ کہو چوتھی حاملہ ہو گئی تو بھائی تین مہینے اس کے پاس نہیں گیا تین مہینے اس کے پاس نہیں گیا تین مہینے اس کے پاس نہیں گیا تین عورتوں کے پاس تین تین مہینے نہیں گیا تو اس کا نو مہینہ پورا ہو رہا یہ چوتھی جب حاملہ ہو رہی ہے تو وہ پہلی والی اپنا پہلا بچہ پیدا کر کے فارغ ہو رہی ہے جب تک چوتھی حاملہ ہو رہی ہے تو پہلی صاف ہو رہی ہے پہلی اس کے لائق ہو رہی ہے پانچویں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس لیے یہ قانون فطرت اور قانون قدرت ہے جو محمد رسول اللہ کو اللہ نے بتایا اس لیے پانچویں کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ الگ بات ہے جو پراکرتک نیم اور نیچرلٹی اور قدرت سے ٹکرائیں وہ پچاس پچاس رکھتے ہوں وہ الگ بات ہے اب ہمارے نوئیڈا کی طرح نٹھاری میں اس سریندر و منندر کی طرح جو چالیس چالیس لڑکیوں کو بھی قتل کر گیا کوئی اس کی طرح ہو تو اب کوئی کیا کیا جائے میرے بھائیو اسلامک نیم بہت اچھے ہیں اور آپ کو ایک بات بتاؤں رنگیلا رسول جس نے لکھی تھی میرے الفاظ کو ذرا غور سے سننا رنگیلا رسول جس نے لکھی تھی میں مسلحتن اس کا نام یہاں پیش نہیں کروں گا پھر سن لیجئے جس نے رنگیلا رسول لکھی ہے میں مسلح نام پیش نہیں کروں گا اس لیے کہ بزدل مصنف نے بزدل رائٹر نے اپنا نام اس کے اوپر نہیں لکھا ہے اس لیے مجھے اپنی طرف سے کہنے کا حق نہیں ہے جب تک ثبوت نہ ہو لیکن مجھے معلوم ہے مولانا سنا اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام بتایا ہے اور اس کا نام کیا ہے وہ میں جانتا ہوں لیکن مسلحت کے پیش نظر میں یہاں پیش نہیں کروں گا اس نے رنگیلا رسول لکھی رنگیلا رسول میرے پاس ہے رنگیلا رسول کے سفا نمبر پچیس پر ایک چپ لکھتے ہوئے الفاظ ذرا میں ایک ہلکی سی نشانی آپ کو بتاؤں اس نے کیا لکھا رنگیلا رسول میں اس نے لکھا محمد پچیس کا خدیجہ چالیس کی پتا نہیں اس بوڑھی عورت کے ساتھ محمد کی نب کیسے گئی آگے لکھتا ہے محمد پچپن کا آہ نوز باللہ جہاں میں محمد بولوں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں محمد پچپن کا عائشہ نو دس دونوں لکھا نو دس کی محمد پچپن کا عائشہ نو دس کی اس بوڑھے عورت کے ساتھ ہاں محمد کا بڑھتا بڑھاپا محمد کا بڑھتا بڑھاپا عائشہ کی چڑھتی جوانی نعوذ نعوذ باللہ بن ذالک باللہ عائشہ کی چڑھتی جوانی پتا نہیں عائشہ اس بوڑھے سے خوش کیسے رہ گئی یہ اس کے چبتے ہوئے جملے ہیں جس نے محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس رنگیل رسول کے محاشے کو قتل کیسے کیا گیا ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا لاہور انڈیا کا حصہ تھا اور رنگیل رسول کا رائٹر کتاب لکھنے والا محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا لاہور کی سرزمین پر ایک ٹھیلے پر کے پاس کھڑا ہے اور ایک کتاب ایک سبزی پھل کی دکان پہ کھڑا ہے کچھ پھل خریدنا چاہتا ہے مول بھاؤ کر رہا ہے ایک نوجوان وہاں سے گزرا اور کسی نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ پھل والے کی دکان پہ جو کھڑا تم جانتے ہو یہ کون ہے کہا نہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی بھرے جملے لکھے ہیں رنگیلا رسول کا رائٹر ہے رنگیلا رسول بہت چرچے میں تھی اس نوجوان نے سنا تو اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کیا یہی رائٹر ہے کیا یہی محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا جواب دیا ہاں یہ دوڑتا ہوا گیا اور پھل والے کی دکان پہ جا کے جو چھری وری رکھی ہوئی ہوتی ہے پھل والے اکثر رکھتے ہیں تاکہ کسی کو ٹیسٹ کرائیں چھری سے کاٹ کر یہ دیکھو پپیتا یہ دیکھو سیب کھا کے تو وہ چھری رکھی ہوئی تھی رنگیل رسول کے رائٹر نے وہ چھری اٹھائی اور یہ اس آدمی نے نوجوان نے اور رائٹر کو پکڑا اور اس نے اسی چھری سے کئی بار اس کے پیٹ میں کر کے اس کی گردن پہ چھری ماری اور اس کو گرا دیا قتل کر دیا ٹھنڈا ہو گیا بھاگا نہیں ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو بھاگا نہیں برٹش گورنمنٹ کے انڈر میں جو پولیس تھی وہ آئی اور اس اس نے نوجوان کو گرفتار کر لیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا نوجوان تھا تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ بھول جائیے کلمہ بہرحال پڑھتا تھا مسلمان تھا لیکن ہاں ان تمام چیزوں کے باوجود آپ تعجب کریں گے اس نوجوان نے جمعہ تو چھوڑو کبھی عید اور بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھی یہ وہ نوجوان آج بھی کبھی کبھی دیکھتے ہو کبھی مسجد مندر کا معاملہ آتا ہے تو ملا مولوی تو چھپ جاتے ہیں اپنے گھروں میں نکلنے والے کچھ اور ہی ہوتے ہیں جو مسجدوں سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ دیکھیے آپ اکثر ایسا ہوتا ہے اور انہی کے جو اس سے مطلب صاف ہے کہ وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا پا رہے ورنہ رسول کی محبت قرآن کی عزت و عصمت ان کے دلوں میں آج بھی بیٹھی ہوئی ہے اگر یہ عزت و عصمت ان کے دلوں میں نہ ہو تو وہ چوراہوں پر کیوں آئے اور کیوں اپنی جانے دیں یہ محبت کی نشانی ہے ہے یہ الگ بات کہ ان کی سستی اور ان کی کاہلی شیطان ان کے اوپر غالب ہے جس کی وجہ سے وہ مسجدوں کے دروازے نہیں دیکھتے ہیں مسجدوں میں نہیں آ پا رہے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں میرے بھائیوں آپ تعجب کریں گے تعجب گرفتار ہو گیا یہ آدمی جج نے پوچھا کہ تمہارا کیس کون لڑے گا کہا مجھے نہیں معلوم کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے کہا فلاں ابن فلاں کہا کہ اس کو بلاؤ بولا میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے کہا ماں کہا وہ بھی نہیں ہے کہا کوئی بھائی کہا وہ بھی نہیں ہے کہا بیوی کہا ہاں بیوی کو بلایا بیوی سے پوچھا جج نے کیا اس کا مقدمہ لڑے گی بیوی بی نے کہا میرے گھر میں کوئی اور نہیں ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے دو مہینے کا جس جو میرا دودھ پیتا ہے کہا تیرا بھائی تیرا باپ کہا میں بھی ایسے ہی ہوں میرا بھی کوئی باپ اور بھائی اور ماں وغیرہ نہیں ہے جج کو تھوڑا سا ترس آیا اور جج نے کہا ٹھیک ہے صبح اس کو بلایا اور اس کے کان میں یہ کہا کہ جمع اتوار کے دن سنڈے کے دن جب بھری عدالت میں تمہاری پیشی ہوگی تو اس موقع پر تم صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا ہمارے وکیلوں کے سامنے ہماری عدالت میں اتنا کہہ دینا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا بقیہ ذمہ داری میرے اوپر چھوڑ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں تمہیں بچا لوں گا صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا بیوی بی کو بھی سمجھایا کہ تو بے فکر رہے اس لیے کہ تو اکیلی ہے اگر اس کو قتل کی سزا دے دی جائے پھانسی کی سزا دے دی جائے تو اس کا کیا ہوگا یہ بھی تو اکیلی ہے جمعے کے اتوار کے دن عدالت لگتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے پیشی ہوتی ہے یہ کٹ گھرے میں کھڑا ہے پوچھا جا رہا ہے جج نے کچھ کہنا چاہتے ہو یہ قتل جو رنگیلے رسول کے رائٹر کا ہوا وہ تم نے کیا یا نہیں اس آدمی نے بھری عدالت میں کھڑے ہو کر کہا جج صاحب میں کتنی بار کہوں کہ یہ قتل میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے جج نے اس کی طرف دیکھا نوجوان مسکرا کے بولا جج صاحب میں نے رات میں بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچا دل سے سوچا کہ مجھے جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں آپ کے آپ کا وہ نصیحت میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی اور میرے سر میں آ رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں عبداللہ اللہ کا بندہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہے میری ساری زندگی بے نماز کی حالت میں گزر گئی بے روزگار کی حالت میں گزر گئی لیکن زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ ایک نیک کام کیا ہے جھوٹ بول کر میں میں میں اس نیک کام کو کو گندا کیوں کروں شاید رسول کی شان گستاخی کرنے والے ٹھکانے پہنچا دینے کے بدلے میرا رب مجھے میری مقصد بی بیوی کہتی ہے میرے شوہر اس بچے کے لیے جھوٹ بول دو چہرہ گھما کر کہتا ہے بیوی اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کر دو کہیں بچے کی محبت مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کر دے اس بچے کو میری نگاہوں سے دور کر دو میرے بھائیوں جب رسول کی عزت و عصمت کسی کے دل میں آتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھتا وہ اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھتا اور ایک مسلمان کی معراج یہی ہے کہ وہ رسول کے خاطر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے اپنے بچے کو بھی قربان کر دے اس کی محبت کو بھی قربان کر دے لیکن رسول کی عزت و عصمت کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور یہی اس کی سزا ہے جو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے یہ واقعات ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو آج سر عام رسول کو رسوا کر رہے ہیں میرے نبی کی توہین کر رہے ہیں ہے کہ کے صبر کا پیمانہ لبریز مت کرو اگر ہو گیا تو اللہ کی قسم اس کو کوئی طوفان نہیں روک پائے گا کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محمد رسول کی محبت مسلمانوں کے دل میں کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ یہ بھاشن دیا جا رہا ہے نوجوانوں کو بھاسڑ میں اتیجنا پھیلائی جا رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ویسی اتیجنا نہیں پھیلا رہا ہوں میں مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مذہب کی جو قانونی حیثیت ہے آپ کے آپ کے بھارت میں ہمیں اس اس قانونی دائرے میں رہنے دو ہر مذہب مذہبی انسان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے آزادی ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب قبول کر سکتا ہے ہم نے کبھی نہیں روکا ہے آپ کے یہاں کولڈ میرج ہمارے مذہب کے مطابق جائز نہیں ہے لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں بولتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا سب کا معاملہ ہے ہم خاموش ہیں لیکن رسول کی عزت و عصمت کا معاملہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے اور اس پر یہ بات نوٹ کر لو آپ کے قانون میں بھی لکھی ہوئی ہے آپ کے قانون میں کہ کوئی کسی کے دھارمک ویکتی کو برا نہ کہے ہم رام چندر جی کی جب رامائن کو پڑھتے ہیں تو معاف کیجئے گا ہم نے جب بھی تقریریں کی ہیں تو اس میں رام چندر جی کرشن جی ہم نے شری کرشن کرشن جی ہم اس طریقے کے ادب کے جملے ان کے بارے میں بولتے ہیں کیونکہ میرے مذہب کی تعلیم ہے کہ تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ تمہارے بزرگ کی عزت کریں ہم عزت کرنا جانتے ہیں تو کروانا بھی جانتے ہیں اگر ہم نے عزت تمہارے بزرگوں کی کی اور تم نے اگر اس پر ہم کو کوسا ہم کو الٹا سیدھا کہا برداشت کر لیں گے میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تو برداشت نہیں اچھا یہاں سبھی لوگ ہیں حنفی بریلوی شافعی شیعہ سنی سب ہیں اچھا میں آج سب لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب آپ بلند آواز سے دیجئے سچ بتائیے کہ میں آپ سب کی طرف سے یہ ترجمانی کر رہا ہوں سب کی طرف سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو کرے گا مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا اس پر آپ سب کی رضامندی ہے یا نہیں آپ سب کی رضامندی ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جلسہ اہل حدیث کا جلسہ ہے یہ جلسہ ہم مسلمانوں کا جلسہ ہے ہمارے اتفاق اور اتحاد کا جلسہ ہے اور آج یہ نظیر میں قائم کر کے جا رہا ہوں کہ ہم سب اہل حدیث دیوبندی بریلوی بعد میں پہلے ہم مسلمان ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں ہمارے آپسی اختلافات ہم اور آپ بیٹھ کے نپٹا لیں گے ہم یہ فیصلے ان کافروں کی عدالتوں میں نہیں پہنچائیں گے جن کو اپنے فیصلے کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے میرے بھائیوں ذرا تصور کیجیے آپ کہ ہماری ہماری ضلعی عدالت فیصلہ کرتی ہے تین لوگوں کو سزائے موت جب یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو دو ہی کو رہ جاتی ہے سزائے موت اور اور جب جب یہ یہ پیشہ مقدمہ سپریم کورٹ جاتا ہے ہے تو صرف ایک ہی کو رہ جاتی سزائے موت جو آج راشٹرپتی کے رحم کی اپیل پر رکا ہوا ہے میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ آپ کی عدالتوں پر ہم کون سا بھروسہ کریں جو کبھی تین کو سزائے موت کہیں اوپر گئی تو دو کو سزائے موت پھر اور اوپر گئی تو ایک ہی کو سزائے موت میرے پیارے ساتھیوں ہم اس عدالت کو سب سے پہلے مانتے ہیں کہ لا تبدیل علی کلمات اللہ جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے چور کو کہ ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ چودہ سو سال پہلے تھا آج بھی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے زانی کو سنسار کرنے کا فیصلہ چودہ سو سال پہلے کا تھا آج بھی زانی کو وہی سزا دی جائے گی اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو اور نوجوان ہے کوارا ہے شال غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے مارو اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دو یہ قانون نہیں بدلے جائیں گے معاف کیجئے گا ہم جامعہ ملیہ کے اس لڑکے کا کھنڈن کر رہے ہیں جس نے بھرے مجمع میں کبھی کہا تھا کہ اسلام چودہ سو سال کا پرانا ہو چکا ہے اور نئے حالات کے تحت اسلام کو بدلنا چاہیے اس نے کہا تھا کہ کرسیاں پرانی ہوتی ہیں تو نئی کرسی آتی ہیں اس نے کہا تھا مکان پرانا ہوتا ہے تو گرا کے نیا مکان بنایا جاتا ہے پرانی چیزیں بدل کر نئی چیزیں آتی ہیں لہذا اسلام بھی پرانا ہو چکا ہے اس میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے کچھ تبدیلی ہونی چاہیے میں نے اس کا کھنڈن کیا تھا جامعہ ملیہ کے ارلی فنکشن میں میں نے کہا تھا کہ ہمارا کمیونسٹی ذہن کا رکھنے والا یہ جمیل یہ بیچارہ نہیں جانتا ہے اسلام نظام قدرتی نظام ہے اور قدرتی نظام میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دنیاوی نظام کے تحت چل رہی ہیں اس لیے روز بدلو اور روز ہٹاؤ آج بناؤ کل نہ کام کیونکہ یہ بناوٹی ہے اور اسلام قدرتی ہے اور قدرتی چیز نہیں بدلتی ہے بتاؤ کوئی قدرتی چیز بدلی ہو اور وہاں میں نے مثال دی تھی سورج ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے اور پشچم میں ڈوبتا ہے یہ قانون بھی پرانا ہو چکا ہے اب شاید ان کی کھوپڑی کے مطابق اب پشچم سے نکل کے پورب میں ڈوبنا چاہیے میں نے کہا تھا آم کے پیڑ سے آم اور امرود سے امرود پیدا ہوتا ہے اب شاید یہ قانون بھی پرانا پرانا ہو چکا ہے اب ہمارے جمیل صاحب کے مطابق یہ بدلنا چاہیے اور اب آم سے امرود اور امرود سے انگور پیدا ہونا چاہیے بدگنے لگا میں نے کہا وہ تو چھوڑو ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ پھر جوان پھر بوڑھا ہو کے مرتا ہے شاید یہ قانون بھی بدلنا چاہیے کیونکہ پرانا ہو چکا ہے اب ماں کے پیڑ سے پہلے بوڑھا ہو پھر بچہ ہو کے مرنا چاہیے کیا بات کر رہے ہیں میں نے کہا وہ چھوڑو اسی جامعہ ملیہ کے اندر مجھے بتائیے آپ نے دو دو چار اور چار چار آٹھ پڑھا یہی تو پڑھایا گیا ہے ٹیچر نے یہی تو پڑھایا میں نے کہا یہ قانون بھی پرانا ہو چکا ہے اور اپنے ٹیچروں سے کہو کہ یہ بدل دو دو دو تین اور تین تین پانچ کر دو قدرتی نظام نہیں بدلتا ہے اور اسلام کے قانون بھی نہیں بدلے جائیں گے اسلام کے قانون بھی نہیں بدلے جائیں گے اس کی جیتی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں جنگ کا معاملہ گرم ہے مسلمانوں کی حالت بڑی ناگفتہ بے ہے دشمنوں نے ہنگامہ شروع کر دیا ہے اور ایک عورت صحرا کے ایک جنگل میں صحرا میں ننگی زمین کے اوپر ننگی پیشانی رکھتی ہے ننگی پیشانی اور دعا اوپر والے سے کر رہی ہے سجدے کے اندر دیناریہ قبیلہ دیناریہ سے تعلق ہے کہتی ہے اللہ آج جنگ عہد میں محمد رسول اللہ کا پرچم گرنے نہ پائے اللہ رسول کی عزت کو بچا لینا اللہ یہ جنگ مسلمانوں کے قبضے میں آئے یہ جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے جنگ کے حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں اس میں مسلمانوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے اللہ کے رسول کے بھی مبارک شہید ہو رہے ہیں باپ اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کا شوہر چاروں میدان جنگ کے اندر ہیں اور مردانہ بار لڑائی لڑی جا رہی ہے ایک نوجوان گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آیا دیناریا سجدے میں سر رکھے ہوئے تھی سر اٹھایا نوجوان کو گھوڑے پہ توڑتا ہوا دیکھا آئے نوجوان گھوڑا روک لے نوجوان نے گھوڑا روک لیا دیناریا نے پوچھا نوجوان جنگ کا کیا حال ہے سر نیچے کر لیا نوجوان نے سر نیچے کر لیا دیناریا نے کہا ارے محمد کا سپاہی سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے بات کرتا ہے